قانون ہے اور فطرت ہے کہ دنیا میں جب کبھی حق آیا ہے سچ آیا ہے باطل ہمیشہ اس کے برسر پیگار رہا ہے اور باطل کی کوشش یہ رہتی ہے کسی طریقے سے حق کو دبا دیا جائے اور اس کو خلط ملت کر دیا جائے سرور کون آحائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کے قائل انسان تو انسان جنات بھی تھے شجر حجر بھی تھے زمین و آسمان کی مخلوق آپ کی توصیف کیا کرتی تھی اور جنت کی حوریں آپ کا نغمہ گایا کرتی تھیں چالیس سال تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن سپا کی چوٹی پر آپ نے اعلان کیا کہ میں پہاڑ کے اس طرف سے اللہ کے ایک عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی باندی سویبا کو آزاد کر دیا اور بے پناہ مسرت اور خوشی کا اظہار کیا تھا وہی چچا زبان سے یہ الفاظ نکالا تبن لکا علی جمع تھا نا تیرا ستیاناس ہو اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا بہرحال اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اور زمانے نے گواہی دی کہ تباہ کون ہوا برباد کون ہوا اور دنیا کے گوشے گوشے میں نام کس کا لیا جا رہا ہے اور اللہ نے کس کے ذکر کو بلند کیا اور یہ چیز صرف مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تک محدود نہیں رہی صحابہ کرام آئے انہوں نے حالات کا سامنا کیا فتنوں کا سامنا کیا تابعین آئے حالات آئے فتنے آئے حق کی یہ خاصیت ہے کہ حق فتنوں سے گھرا ہوا رہتا ہے یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پنپ رہے ہیں سانس لے رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں کہ حق اور باطل اتنا مل چکا ہے اور باطل حق کا لباس پہن کر آ کر ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اچھے اچھوں کی عقلیں ٹھکانے پر لگ جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں طے تھا یہ ابو جہل یہ ادبا یہ شیوا یہ کفار مکہ یہ تائف کے دشمن مدینہ طیبہ کے اندر طے تھا یہ عبداللہ ابن سبا یہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول یہ نصارہ یہ بنو قریضہ یہ فلاں یہ فلاں طے تھا اور جو منافق تھے آسطین کے سام امامہ لگائے ہوئے پگڑی لگائے ہوئے داڑھی لگائے ہوئے اور جبا پہنے ہوئے نماز کا گھٹا لگائے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فہرست آقا کو دے دی تھی آقا کو معلوم تھا اور جب میدان جہاد جاتے تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا وہ صاف کہتے کالو ان بو تنا اورا ہی ابھی اورا الا پر آ رہا پتا لگتا میدان میں کون آتا ہے اور کون بھاگتا ہے بھاگنے والے کا عذر صحیح ہے یا بھاگنے والا بہانہ بنا کر بھاگ رہا ہے پتا لگتا تھا لیکن ہم جس زمانے کے اندر اور جس ماحول کے اندر اور جن فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں اللہ ہی ہمارا محافظ ہے اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے کوئی دین کا دائی بن کر کوئی کسی جماعت کا لیبل لگا کر کوئی امامت جیسا مقدس پیشہ اپنا کر کوئی مدرسہ اور بخاری کا حوالہ دے کر اور کوئی کسی مدرسے کے اندر امامہ رکھ کر سفید جھبا رکھ کر لنگی رکھ کر تبلیغ کا نشان رکھ کر اور مسلک اہل سنت وال سے ہٹا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں آج جس زمانے کے اندر لوگوں کو استنجا کے ڈھیلے لینے کی تمیز نہیں ہے وضو کے آداب کا پتہ نہیں ہے آج طلاق ایک مذاق ہو چکا ہے شریعت کے شاعر اور شریعت کے اہم ستون ایک پھٹا بن چکے ہیں شادی خانہ پتا نہیں لگتا کہ یہ ہندو کا ہے مسلمان کا ہے عورت کے بارے میں پتا نہیں لگتا یہ چمارنی کی اولاد ہے یا مسلمان اور مومن کی اولاد ہے ایسے زمانے میں قرآن کا نام لے کر دعوت کا نام لے کر غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کا نام لے کر اس پر مزید ٹھپا لگانے کے لیے اپنی کانفرنسوں کے اندر امام حرم وہاں کی ایک ایک چیز قیمتی ہے وہاں مسلح پر کھڑا ہو کر کعبے کے سامنے کلام پاک کی آیتوں کو سنانے والا لاکھوں کی امامت کرنے والا تو دور کی بات ہے وہاں اگر کوئی بیت الخلا کا دروازہ بھی بن جاتا ہے وہاں کا سنگریزہ بھی بن جاتا ہے قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کا حالانکہ وہاں کتا سانپ وغیرہ نہیں ہوتے حضرت نے کہا اے اللہ میں اس لائق تو نہیں کہ انسان بن کر رہوں بے ادبی ہوگی گستاخی ہوگی مجھے وہاں کا سانپ بنا دے کتا بنا دے لوگ مجھے مارے اور اس زمین کا میں پیمند ہو جاؤں یہ وہ پاکیزہ مقدس سرزمین میں اپنے جلسے کے اندر وہاں کے امام صاحب کو بلاؤں مدینہ طیبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کو بلاؤں لاکھوں کا مجمع اور سعودی مملکت اپنی حکومت کے خرچے سے ایک اسٹاف دے کر ہوائی جہاز کے اندر امام حرم کو ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی پیس کانفرنس کے اندر بھیجتی ہے تو لوگوں میں اس کا کتنا امپریشن ہوتا ہے لوگوں میں اس کا کتنا تاثر ہوتا ہے کہ بھئی جب امام حرم آ رہے ہیں مدینہ طیبہ روزہ متحرہ کے قریب درود و سلام پڑھنے والے اللہ کا قرآن سنانے والے امت کو توحید کا درس دینے والے آج اس مجمے کے اندر آ رہے ہیں یہ علماء جل رہے ہیں ان کو چندہ نہیں ملتا ان کو شہرت نہیں ملی ان کے سر اونچے نہیں ہوئے اور لاکھوں کوشش کرتے ہیں کام متبرکہ تقسیم کیا جائے گا دعوت کی جائے گی فاتحہ کی بوندی تقسیم کی جائے گی لڈو دیے جائیں گے ایم ایل اے آئے گا کاؤنسلر آئے گا آتے نہیں لوگ اور دائی اعظم مبلغ اور مفکر Islamic scholar doctor Zakir Naik ticket رکھتا ہے پانچ سو روپے سب سے کم قیمت کی ٹکٹ دو سو روپے یہ کیا کشش ہے یہ کیا اس کے اندر جادو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ لوگ اس کا چینل کا پیس ٹی وی کا سیٹ اپ باکس پیسہ دے کر خریدتے ہیں اور بڑے سے بڑا وقت کا اللہ والا آ جائے مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلور میں تشریف لائے اب اس وقت بھی بڑے بڑے اکابرین کو یہاں کے عوام اور یہاں کے باشندے مدعو کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈیڑھ سو کی تعداد اور دو سو کی تعداد اور مفکر اسلام ٹائی لگائے ہوئے کوٹ پہنے ہوئے اور پتلون پہنے ہوئے اور داڑھی کو کٹائے ہوئے اور سر پر سے ٹوپی نکالے ہوئے جو زبان چلاتے ہیں تو ٹکٹ کے کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں ہم جنت کا وعدہ کرتے ہیں ہم لڈو دیتے ہیں بوندی دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں ضیافت دیتے ہیں لیکن ہے کہ مفکر اسلام کے وقت سے پہلے بکنگ کلوز ہو جاتی ہے ریزرویشن ختم ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر لوگ تھکے بکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم اللہ علیہ اگر دارلوم دیوبند کے شیخ الحدیث روح رواں بنگلور بلایا جائے اور ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا جائے ہم قسمیہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں درجے لوگ وہاں رجوع ہوتے ہیں کیا وجہ ہے ایسے ماحول اور لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کون سی قرآن سے ہٹ کر بات کرتا ہے قرآن غلط پڑتا ہے حدیث غلط پڑتا ہے یا اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے ارے اس کے مجمے کے تمہارے بیانوں کے اندر لوگ لڑتے ہیں داڑھی والے داڑھی مڈے کی فائٹنگ ہوتی ہے پردہ دار عورت اور بدکار عورت کی فائٹنگ ہوتی ہے نمازی اور بے نمازی کا جھگڑا ہوتا ہے دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہوتا ہے عمرا اور غریبوں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اور بھرے مجمع کے اندر بیسوں لوگوں کو کھڑا کر وہ مسلمان بناتا ہے اور کلیم طیبہ کی دولت سے مالا مال کرتا ہے لوگ متحیر ہیں لوگ پریشان ہیں اس شکل کے اندر آج ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی پیٹ کی ہی اور اس کا یہ فتنہ آج عوام کے سامنے ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن تیس پارے آپ کا حافظ مسجد میں سناتا ہے وہی تو سناتا ہے وہ وہی تو حدیث بیان کرتا ہے کیوں جلتے ہیں لوگ کیوں سڑتے ہیں لوگ بتائیے کہ علماء کو حسد ہے اس سے علماء کو جلن ہے اس سے اور یہ مقابلہ جو ہو رہا ہے کیا علماء سے ہو رہا ہے عالم کا مقابلہ عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مدرسے کا تعلیم یافتہ نہیں ہے کسی مدرسے کی ہوا اس نے نہیں کھائی ہے کارپوریٹ ماڈرن سیکولر ماحول کے اندر ایل کے جی سے لے کر ایم بی بی ایس تک بامبئی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی ہے اتنی ہی جتنا کہ آپ نے حاصل کی ہے انجینئر ہو کر پلمبر ہو کر اور الیکٹریشن ہو کر سافٹ ویئر انجینئر جتنی آپ کو معلومات ہیں بس اتنی ہی ہیں نہ دارلوم دیوبند کا وہ فارغ ہے نہ مظاہر کا وہ فارغ ہے تو سب سے پہلی بات آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ عالم کا جھگڑا علماء کا جھگڑا اہل مدارس کا جھگڑا ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے کبھی آپ نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا مولانا مفتی علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک سنا ڈاکٹر کا لفظ جڑا ہے اور دارلوم کے شیخ الحدیث کے ساتھ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ڈاکٹر سعید پالن پوری جو چیز ہے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے نہ خود ان کے پیروکار نہ خود ان کے ماننے والے نہ خود ان کا پیس چینل جب اناؤنس کرتا ہے اور بلاتا ہے تو ان کو علامہ اور مفتی نہیں کہتا تو یہ بات طے ہے مقابلہ پہلوان کا پہلوان سے ہوتا ہے امام کا امام سے ہوتا ہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر سے ہوتا ہے چمار کا چمار سے ہوتا ہے پہلی بات یہ طے ہے اہل علم اہل فقہ اہل اہل اللہ اولیاء اللہ یہ الگ طبقہ ہے اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ڈاکٹر ذاکر کا ان اہل اللہ سے اولیاء اللہ سے کسی قسم کا کوئی سمبند ہے اور کوئی تعلق ہے اور کوئی رشتہ ہے ڈاکٹر ذاکر کے اسپیچ میں اس کی محفل میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یہ دینی محفل تھی سن کر میں نے چہرے پر نبی کے نور کو لا لیا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ایک بندہ آپ ایسا بتا دیں ایک عورت ایسی بتا دیں کہ اس نے قرآن کی وہ باتیں کہی حدیث کی وہ باتیں کہی سیرت طیبہ کو ایسے اجاگر کیا میں داڑھی مڈا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ میں بیٹھ کر میں چہرے پر سوا لاکھ پیغمبروں کے نور سے اپنے چہرے کو منور کر لیا ایک فرد آپ بتائیں ایک فرد بتائیں میں بے نمازی تھا ڈاکٹر صاحب کی محفل میں بیٹھ کر میں نمازی بن گیا میں حرام خور تھا میں سوت خور تھا میں رشوت خور تھا میں ماں باپ کا نا فرمان تھا ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر میری زندگی بدل گئی اس کے بالمقابل تحریک الیاس دارلوم دیوبند کی شاخ دعوت و تبلیغ حضرت مولانا علامہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند کے فرزن ہیں شعبہ دعوت و تبلیغ دارلوم دیوبند کا ایک شعبہ ہے دنیا کا کوئی چپ ایسا بتا دو سمندر کا خشکی کا جنگل کا بیاباں کا شہر کا دیہات کا امیروں کا غریبوں کا حاکموں کا محکوموں کا انڈور کا آؤٹ ڈور کا کہ جہاں یہ کہہ سکے کوئی آدمی کے ساتھ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اثرات ہم تک نہیں پہنچ سکے کوئی علاقہ میں دکھاؤں گا یہ ڈاکو تھا یہ توبہ کر لیا یہ داڑھی مڈا تھا اس نے داڑھی رکھ لی یہ زامی تھا اس نے زنا سے توبہ کر لیا یہ بدکار تھا اس نے بدکاری سے توبہ کر لی کوئی ایم ایل اے نہیں آتا کوئی اس کے اندر امام حرم نہیں آتا اور کوئی اس کے اندر کاؤنسلر نہیں آتا کوئی اس میں تام متبرہ کا تقسیم نہیں کیا جاتا اور کوئی بھڑکی تقریر نہیں ہوتی دنیا کے چپے چپے کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے تابیر آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا حضرت اس کی گاڑی میں بیٹھے اور حضرت نے فرمایا بھیا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ روزانہ کعبے کو دیکھتے ہوگے طواف کرتے ہوگے زمزم پیتے ہوگے آنکھوں سے آنسو نکال کر کہنے لگا آٹھ سال ہو گئے متاف حرم کی مسجد میں داخل ہو کر حضرت نے چھٹی پکڑی کہ تم مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر یہ کام کرتے ہو کہتے ہیں کہ اس نے اسی وقت توبہ کی اور جا کر اس نے جو ہے غسل کیا اور طواف کیا یہ دارلوم دیومن اور اکابرین اور تحریک الیاسی حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے تبرکات مکہ مکرمہ میں ملیں گے مدینہ طیبہ میں ملیں گے نبی کے روزے کے پاس ملیں گے نبی کی مسجد میں ملیں گے ریاض الجنہ میں ملیں گے کام ہو رہا ہے تو پھل دکھا رہے ہیں مرد شادی کر رہا ہے اولاد دکھا رہے ہیں زمین زرخیز ہے فصل بتا رہے ہیں ندی ہے سیرابی بتا رہے ہیں ہم نے گڑا کھودا تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس گڑے سے ہم نے سونا نکالا ہم نے چاندی نکالی ایک فرد ایک فرد بتا دو کہ میں متقی ہو گیا میں تحجد گزار ہو گیا میں نمازی بن گیا میں چہرے پر داڑھی رکھ لیا میں عورتوں کے اندر پردہ لے آیا میں حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے لاکھوں کا ہجوم ہے حد نگاہ تک بیس لاکھ بارہ لاکھ تیرہ لاکھ افراد جمع ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر کتنے دینی مدارس ہیں ایک مدرسہ بریلوی مکتب فکر کا ہو غیر مخلدوں کے مکتب فکر کا ہو سنی مکتب فکر کا ہو دیوبندی مکتب فکر کا ہو مجھے آنکھوں پر پٹی ڈال کر آٹو میں ٹیکسی میں بٹھا کر لے جائیے بخودا اس مدرسے کے اندر ایک بچہ نہ دکھاؤں جو یوں کہے کہ میرے باما باپ نہ تھے اور خدا رسول کے آسی مجرم تھے لیکن جماعت کی ہوا کی برکت سے مجھے مدرسے میں اس نے داخل کر دیا ایک مدرسہ جہاں پر آپ کو جماعت کے حوالے سے ایک خان ایسی بتا دو کہ جہاں آپ کو علماء کے حوالے سے بیانات کے حوالے سے اور جماعت کے حوالے سے خانخواہ میں فرد نہ ملتا ہو وہ خانخواہ بریویت کی ہو وہ خانخواہ دیوبندیت کی ہو خانخواہ میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے مدارس میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے مکاتب میں اس کے اثرات آپ کو ملیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے اثرات آپ کو ملیں گے میں آج ہندوستان کے اندر لوگ مسلمانوں کو لان تان کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں یہ پولیس محکمہ جو ظلم اور رشوت اور زیادتی اور بربریت کا دوسرا نام ہے بمبئی کے اندر ابھی کمشنر جو پولیس آئے تھے حسن غفور جن کا نام ہے ہندوستان کی آزادی سے تاریخ سے لے کر اب تک رشوت نہ لینے کا ریکارڈ تو دور کی بات حسن کپور سرکاری تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے ایک روپیہ صرف اپنی آجزی اور انکساری کے لیا کرتے تھے یہ خانخواہوں کے اثرات پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر آفس تک چلے گئے ابھی حال میں یعنی دس دن بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لیا ساری زندگی جب وہ کمشنر بن کر رہے اور انہوں نے اس لیے رشوت لینا تو دور کی بات ظلم و بربریت کی طرف قدم بڑھانا تو دور کی بات سرکاری جو جائز تنخواہ تھی صرف ایک روپیہ وہ تنخواہ لیا کرتے تھے ابھی کی بات ہے آٹھ دس دن کی بات یہ خانخواہوں کے اثرات ہیں یہ علماء کی صحبت کے اثرات ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کی زندگی آپ نے بدلی کتنے لوگوں کو آپ راہ راست پر لائے ایک مدرسہ بتا دو ایک حافظ بتا دو ایک عالم بتا دو ایک مفتی بتا دو ایک امام بتا دو بل جو یوں کہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سے متاثر ہو کر میں امام بن گیا میں علم دین کا راہی بن گیا میں دین کا سپاہی بن گیا میں دین کا غازی بن گیا پورے عالم کے اندر جتنی مجاہدوں کی تنظیمیں ہیں لشکر طیبہ ہو جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ایک جو ہی تنظیمیں ہوں ان تنظیموں کے اندر ایک فرق بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ فلمی ہیروئن اور رنڈی کے بغل میں بیٹھ کر انہوں نے جو دی اس کی وجہ سے میری زندگی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا میری زندگی کے اندر ایک نکھار پیدا ہو گیا اور میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹانے کے لیے چلا گیا نہ مجاہدوں کے صف میں ملے گی بات نہ خانخواہوں کے اندر ملے گی نہ مدارس میں ملے گی نہ مکاتب میں ملے گی نہ مسجد کے خود بامبے شہر کے اندر مرکز المعارف ایک ادارہ ہے حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دارلوم دیوبند کے پارے ہیں اور آسام کے منسٹر ہیں وہ ایم پی بھی ہیں منسٹر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ دولت وہ دولت وہ دولت اور دولت بھی ہے کسی کو سخاوت بھی حضرت جیسی دے انہوں نے ایک مہمان خانہ قائم کیا ہے بامبے میں جتنے معتبر اداروں کے سفرا آتے ہیں ان کو شہری تاری اور رہنا سہنا اس ادارے میں جو ہے اس مہمان خانے میں فری ہے ایک اور مہمان خانہ بامبے میں جتنے مستند ہندوستان کے بیرونی علماء ہیں اس کے لیے کار ہے ڈرائیور ہے اور ان کے لحاظ کا افریقہ سے آئے مہمان افریقہ کے ٹیپ کا کھانا بنگلور سے آئے بنگلور کے ٹیپ کا کھانا دولت دے اللہ کو یہ قابل رشک دولت کتنا بھر بھر کر دیوبند کو دیتے ہیں مدارس کو دیتے ہیں اور کتنا بھر بھر کر وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں وہ جانے اور ان کے اللہ جانے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے مرکز المعارف اور بڑا قیمتی ادارہ اس ادارے کے اندر ہندوستان کے مائے ناز مدارس دارالعلوم دیومن مظاہر العلوم ندوت العلماء میں جو طلبا قابل ہوتے ہیں رینک ہولڈر ہوتے ہیں ان کو وہ لیتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو وظیفہ دیتے ہیں فیس لینا تو دور کی بات الٹا ان کو تنخواہ دیتے ہیں عمدہ کھانا عمدہ پینا اور اس کے بعد چونکہ مدارس میں لگے ہوئے طلبہ مقامی زبان سے واقفیت نہیں رہتی کنڑ نہیں جانتے انگریزی نہیں جانتے تمل نہیں جانتے کمپیوٹر نہیں جانتے اور میگزین پڑھنا نہیں آتا تو ان کے اندر مہارت پیدا کی جاتی ہے کہ حالت حاضرہ کے مطابق وہ غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ کرے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرے کہتے ہیں کہ لکلی فرعون موسا اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسا کو پیدا کیا ڈاکٹر ذاکر نائک آرام سے پھن مار کر چل رہا تھا اور اپنا دبدبا قائم کیا ہوا تھا اپنی فرونیت کا سکہ پوری دنیا کے اندر قائم کیا ہوا تھا اس کی اسکول مہاراشٹرا میں تو کیا ہندوستان کے اندر ایک نمبر پر چل رہی تھی اور اس کا ڈراما اور اسٹیج پروگرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا لوگ تھے کہ دیوانے تھے لوگ تھے کہ عاشق تھے لوگ تھے کہ مرے جا رہے تھے کہ کوئی وقت کا سائی بابا ہو اور کوئی وقت کا قطب ہو اور وقت کا دال ہو اتنا لوگ اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیان حرمین شریفین کے اندر اس کی تقریم ہوتی تھی سعودی مملکت کے اندر دبئی میں قطر میں بلکہ یوں کہا جائے کہ ولڈ کا گلوب لے کر میپ لے کر آپ سامنے رکھے شاید دنیا کا کوئی ملک ہوگا کہ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پہنچ نہ ہوئی ہو چلتا تھا کاروبار چلتا تھا کاروبار لیکن مرکز مرکز المعارف یہ علماء کا جو دستہ تھا ہم لوگ تھے کہ بھائی بخاری میں الجھے ہوئے تھے ہم لوگ تھے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک تھی ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کی پیس کانفرنسوں کے اندر کیا ہوتا ہے ان کی اسکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے لیکچر میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے سنا وہی ہم نے بھی سنا آپ نے یہ سنا کہ غیر مسلموں میں وہ کام کرتا ہے وہ ڈیبٹ کرتا ہے وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے وہ افریقہ کے احمد دیدات کا شاگرد ہے بائبل پر انجیل پر اور آسمانی کتابوں پر اس کی مہارت تامہ ہے ان کی کتاب سے ان کو جواب دیتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے قرآن کے مسائل حل کرتا ہے ہم نے کہا کہ لکم دین و کم ولی دین چلو تم کو تمہارا طریقہ پیارا ہم کو ہمارے خانخواہ کا طریقہ پیارا جتنا آپ کو معلوم تھا اتنا ہی مجھے بھی معلوم تھا اڑتی اڑتی خبریں آتی تھیں کہ بھائی یہ بے پردگی ہوتی ہے اس کے جلسے کے اندر اور نمائش ہوتی ہے اور اس لیے یہ جنت کا نمونہ بناتا ہے یہ جہنم کا نمونہ بناتا ہے یہ جہنم کے سام اور بچھوں کی شکل دیتا ہے یہ فرشتوں کی شکل دیتا ہے تو ہم یہی سوچ کر کہ بھی دنیا میں ہر انسان کے پیچھے کچھ حاصل لگے ہوئے رہتے ہیں یہ دنیا کی تاریخ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے ان کے حافظ ان کے پیچھے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئے ان کے جلنے والوں نے اتنا جلا ایک وقت بخارا کے اندر وہ آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بخارا میں رہ نہ سکے ہجرت کر کر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا مکہ مکرمہ میں آخا کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ آخا مجبور ہو کر مکہ مکرمہ کو الوداع کہنا پڑا یہ ریت ہے دنیا کی کہ کام کرنے والوں کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے کام کرنے والوں کے ساتھ جلن کی جاتی ہے اور اس معاملے کے اندر رضا اکیڈمی بامبئی قابل تعریف ہے کہ اس نے سب سے پہلے ذاکر نائک کا پوسٹ مارٹم کیا اور ثابت کیا کہ ایک نمبر کا فراڈ اور ایک نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے یہ نبی کی حرمت نبی کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکالتا ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی کرتا ہے کربلا کی جنگ کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ جنگ دین کے لیے نہیں عہدے کے لیے لڑی گئی میری نگاہ نیٹ پر اور میری نگاہ عالمی خبروں پر اور میری نگاہ ایسی چیزوں پر رہتی ہے میں نے کہا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے توبہ کر لیا ہوگا اور اس نے توبہ نامہ بھی وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کے روبرو جا کر پیش کیا جب وہاں کی رضا اکیڈمی میں ان کو مطالبہ کیا یہ آر لکھوائی کہ یہ نبی کی شان میں توہین کرتا ہے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے چونکہ معاملہ بریلیوں کا تھا اب وہ ہمارے گھر کے آدمی نہیں تو ہم نے ان کی شکایت پر دھیان نہیں دیا ہم نے ان کی شکایت کو غور نہیں کیا ہے سالے ہر کسی کو پکڑتے رہتے ہیں کبھی اشرف علی تھانوے کو پکڑ لیا کبھی خاصی اور بولے تک ان کا بیان گلے کے نیچے نہیں اترتا پکڑا ہوگا تب بھی ہم نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا علماء کرام کا متفقہ فیصلہ رضا اکیڈمی نے جاری کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو کر وہ مرتد ہو چکا ہے وہ کافر ہو چکا ہے اگر وہ کلمہ طیبہ پڑے گا نہیں اگر وہ تجدید ایمان نہیں کرے گا تو ہم اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے ایسی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہتی تھی لیکن ہمارا ہمارا جو زاویہ نگاہ تھا اور ہماری جو نگاہ تھی اس کے خیر کے پہلو پر تھی کہ بھئی یہ امریکہ جیسی سرزمین میں جا کر عیسائیوں سے مقابلہ کر رہا ہے یہودیوں سے مقابلہ کر رہا ہے چلو دیوبندی نہ ہوا تو کیا ہوا بریلوی نہ ہوا تو کیا ہوا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے اسلام کو پہنچ رہا ہے صدام حسین کیا دیوبندی تھا صدام حسین کیا بریلوی تھا صدام حسین کیا آخری درجے میں مسلمان تھا مسلمان تک نہیں تھا وہ کمیونسٹ تھا اس زمانے کے اندر اگر کوئی کالج میں جمعہ کی نماز کے لیے جاتا کارخانے میں ملازم جمعہ کی نماز کے لیے جاتا یہ شوٹ کر دیتا سزا نہیں دیتا تھا اپنے داماد کو اس نے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر کر اپنی بیٹی کا سہاگ اس نے اجاڑا اپنے بچوں کو اس نے یتیم کیا اس کی سفا کی اس کی درندگی اور اس کی حیوانیت اور اس کی مذہب بیدارگی اور اس کی اسلام دشمنی کا ہمیں پتہ لیکن ایک پہلو اس کا یہ تھا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے اہل عرب کے کٹر دشمن امریکہ کا وہ حریف تھا وہ امریکہ کا دشمن تھا اور دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے تو لہذا ہم صدام کو چاہنے والے تھے اس اعتبار سے کہ امریکہ کے یہ چنے چبانے پر مجبور کر رہا ہے دن میں ستارے دکھا رہا ہے اور جو حیثیت ہے اس کی اس نے اسرائیل پر بھی میزائل داغے امریکوں کو اس نے تباہ کیا کویت جب امریکہ کا سپورٹ لیا اور طرفداری کی تو اس نے کویت کے تیل کے کے اندر آگ لگا دی تھی حالانکہ یہ ہندو تھا یہ کمیونسٹ تھا اور یہ اسلام مسلمان دشمن تھا اس نے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر میوزک کو جاری کر دیا تھا اس نے کیمرا ڈانس کو اس نے جاری کر دیا تھا اور اس نے ہمارے اکابرین کے مزاروں کی توہین کی تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ عالم عرب اور عالم اسلام کا کٹر دشمن یہ یہودی پلڑا امریکہ اس کا یہ دشمن تھا اس اعتبار سے ایک لحاظ سے یہ دوستی کے لائق تھا مانا کہ ذاکر نائک یہ دیوبندی نہیں ہے یہ بریلوی نہیں ہے لیکن یہودیوں کو عیسائیوں کو انگریزوں کو اور اہل کتاب کو اور ویدوں کے پنڈتوں کی زبان یہ ساکت کر دیتا تھا یہ خاموش کر دیتا تھا ہم نے تو دیکھا نہیں ہم سنتے تھے تو اس لیے ہم بھی خاموش رہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دارلوم دیوبند کی ایک تاریخ رہی ہے دارلوم دیوبند جس میدان کے اندر قدم رکھتا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے وہ فتنا دم دھرا کر بھاگ جاتا ہے ارے آدیانیت کا فتنا تو دور کی بات ہے بریلیت کا فتنا تو دور کی بات ہے رضا خانیت کا فتنا تو دور کی بات ہے غیر مقلدوں کا فتنا تو دور کی بات ہے یہ انگریزوں کے سو سال تک جنگ کر کر یہ وہ دہرلوم دیوبند تھا جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بسترا گول کرنے پر جو مجبور کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کے دن اگر یہ بات جھوٹی ہو تو میرا دامن تھام لینا یہ دارال دیوبند کے اکابرین تھے یہ ان کی قربانی تھی یہ ان کی جد و جہد و آزادی تھی انگریز جیسی کٹر خطرناک نسل اس کا انہوں نے وجود ختم کر دیا جب اس کے اڈے کے اندر مرکز المعارف آیا اور دارلوم دیوبند کے پارغین وہاں پر اس مرکز المعارف کے اندر ٹریننگ حاصل کرنے لگے انگریزی کی اور کریش نامی میگزین نکالا آپ اس کے ممبر بنیے گا اور حالات حاضرہ پر ان کی نگاہ نیٹ پر انہوں نے جال ڈالا انگریزی اخباروں پر جال ڈالا او پو یہ تو بغل کے اندر چور اور اچکا بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم عالم پر نگاہ ڈال رہے ہیں اور ہر آئے دن خبر آتی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حلقے کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے اتنے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور اتنے لوگ دین کے دائی تیار ہو گئے اتنے اسکالر تیار ہو گئے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بامبئی سے نکلنے والا ایک انقلاب اخبار ہے اس کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ مداری سے کے اندر بیوقوف بنایا جاتا ہے بچوں کو حافظ بنانے کے نام پر ہمارے یہاں ساٹھ دن کے اندر ساٹھ حافظوں کو تیار کر دیا جاتا ہے آپ چندہ یہاں دیں آپ زکات یہاں دیں یہ خبریں جب مرکز المعارف تک پہنچنے لگی اور ان کی شہرت کی تلا اس تک آئی تو انہوں نے بل مشافا جا کر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کی اور اس کے بارے میں جو تحقیق کی اور جو جستجو کی تو بات پھر وہ نظر آنے لگی کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آتی تھی اندر کوئی اور تھا ہر چمکنے والی چیز جیسے سونا نہیں ہوتی ڈاکٹر ذاکر نائک فتنے کی ایک شکل تھا تجدد پسندیدیت کی ایک شکل تھا مدارس کی نفرت علماء کی حکارت اور اینزام اور صحابہ کرام اولیاء اور اسلاف سے ناتا توڑنے کی ایک آٹومیٹک مشین تھی اور اس مشین کے ذریعے سے وہ اپنا کام پورا کر رہا تھا اور مرکز علماء پہلے ہی ہمارے علماء بھاگ چکے ہیں لیکن پبلک کے اندر اور عوامی سطح پر اور چپے چپے کے اندر یہ باتیں نہیں آئی تھی میں مرکز المعارف کا مشہور ہوں اور میں ہمت دلاتا ہوں کہ اس کتنے کے خم ہونے تک اور اس کتنے کے مر مٹنے تک اور زندہ درگور ہونے تک اور اس کا انتم سنسکار ہونے تک ہمارے جان والا آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ اس کی کوششیں کرتے رہیے تو کبھی ان کی لائبریری کو جاتے کبھی ان کی مجلسوں میں جاتے اور کبھی جا کر ان سے حوالہ طلب کرتے کبھی دین کا مسئلہ پوچھتے تو پھر یہ بگلے جھانکنے لگتا اور اس کی پوری حقیقت عیا ہو گئی معلوم ہوا کہ کچھ علمی ٹوٹ کے زر قریب علماء اس کو لکھ کر دے دیتے تھے اس کو یہ عالم نہیں ہے ڈرائیور گاڑی چلائے گا پائلٹ ہوائی جہاز چلائے گا گھوڑا چلانے والا گھوڑا چلائے گا عالم تقریر کرے گا عالم دین کو بیان کرے گا تو اب اس نے سب سے پہلے ایک ذہن عوام کو دیا کیا ذہن دیا کہ دیکھو کہ دین اللہ یہود ارباب نصارہ نے اپنے پنڈتوں کو دین کا ٹھیکے دار سمجھ لیا لوگوں یہ دین کسی کے ٹھیکے میں نہیں جاتا تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں قرآن تمہارے گھر میں بھی ہے قرآن میرے گھر میں بھی ہے حدیث آپ کے یہاں ہے حدیث ہمارے یہاں ہے یہ جو مدارس کے علماء ہیں اور یہ جو ائمہ ہیں یہ خطبہ ہیں یہ وقت کے پاپا وقت کے فادر اور وقت کے یہ لوگ جو ہے گرو گنٹال بنے ہوئے ہیں یہ ٹھیکے دار نہیں ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نل قرآن علی ذکری پہلو مدکر ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تو دیکھو جب دینے والے نے کہہ دیا آسان کر دیا ہے کس کو کہا جس کو دیا گیا تو علماء کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے مدارس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے ایسے نفس پرستی کے زمانے میں کہ گھر گھر کے اندر ٹی وی چلتا ہے ناچ گانا چلتا ہے سیاسی آخاؤں کی پوجا کی جاتی ہے مال دولت کی پوجا کی جاتی ہے جورو کی غلامی کی جاتی ہے نفس کی بندشوں کو توڑ کر نفس کا غلام بنانے کی بات کہی جاتی ہے کہ تجھے جو بات سمجھ میں آئے تو عمل کر لے کیونکہ قرآن میرے باپ کا نہیں ہے تیرے باپ کا نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا دیا ہوا قرآن اللہ نے سب کو دیا ہے یہ دیوبند میں نازل نہیں ہوا یہ مظاہر میں نازل نہیں ہوا یہ ندوا میں نازل نہیں ہوا یہ شاہ ولی اللہ کے گھر میں نازل نہیں ہوا انا نحن نزل ذکر ہم نے قرآن کو نازل کیا قرآن کہتا ہے یہ کہہ کر ذہن بنا کر سب سے پہلے وہ علماء جو اس کا پوسٹ ماسٹم کر سکتے تھے وہ علماء جو اس کے فتنے کو آیا کر سکتے تھے وہ آئین نئے کہ کے ساری دنیا جن کی تکلیف کر رہی ہے اور جن کے دامن کو تھام کر جنت میں جا رہی ہے جن کے تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نام لیتے ہیں منہ میں مٹھاس آتی ہے سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سیدنا امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر مبارک پر نازل فرمائے ان کی تخوے کی قسم کی جا سکتی ہے ان کے تہارت کی قسم کی جا سکتی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں تھا وہ زمانہ نیٹ کا نہیں تھا کم تھا استقفر اللہ استقفر اللہ کتے کی موت مریں گے ہمارے بزرگوں کی جو توہین کرے گا ہمارے بزرگوں کی جو بے عزتی کرے گا میرے رب کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ اسے زلیل و خوار کر کر مرائے گا کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں پہنچی تھی امام مالک کو نہیں پہنچی تھی اور جتنی پہنچی تھی اس پر انہوں نے عمل کر لیا اب زمانہ علوم کا ہے پیپر میں حدیث آتی ہے نیٹ میں حدیث آتی ہے اور پرنٹنگ پریس والے لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے ترجمے شائع کرتے ہیں حدیث کے ترجمے شائع کرتے ہیں تو اب جو ہے ان کے ساتھ جو علم نہیں آیا وہ علم اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تمہیں رفع دین سمجھ میں آ رہا ہے تم کرو تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم مت کرو تم کو خشخشی داڑھی سمجھ میں آ رہی ہے تم داڑھی رکھو تم کو مڑانا سمجھ میں آ رہا ہے تو تم مڑاؤ تمہیں نماز کھڑ کر پڑھنا سمجھ میں آ رہا ہے کھڑ کر پڑھو تمہیں نماز بیٹھ کر سمجھ میں آ رہا ہے بیٹھ کر پڑھو تمہاری عورت کو منہ پر نقاب ڈالنا سمجھ میں آ رہا ہے ڈالو اگر تمہاری عورت کو نقاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مت ڈالو اس نے آزادی دی وہ آزادی جو ابو جہل چاہتا تھا وہ وہ آزادی جو ابو لہب چاہتا تھا وہ آزادی جو اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں کو دے کر تباہ کرنا چاہتے تھے کانوٹوں کے ذریعے سے عیسائی جو ہے چرچوں کے ذریعے سے اور گردواروں کے ذریعے سے اب اس کی محفل میں جو جاتا ہے وہ مشتحد بن جاتا ہے میں قرآن جاننے والا میں حدیث جاننے والا دیکھو ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو بڑا نہیں بولتے وہ مولوی کے پاس جاؤ انہیں رنڈی انہیں ہجڑا انہیں حرام خور انہیں سوت خور انہیں کتے کا پیشاب بھی کو آیا انہیں سور کا گو کھا کو آیا ڈاکٹر صاحب کتنی پاکیزہ لینگویج استعمال کرتے ہیں قرآن کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں ہمیں قرآن دیتے ہیں ہمیں حدیث دیتے ہیں کتنا حسین دھوکہ دیا چھری ہے چھری یہ چھری اگر ہماری بیگم کے ہاتھ میں ہو یہ سبزی کاٹنے کی کام آئے گی یہ کباب بنانے کی کام آئے گی یہ مرغی کا گوشت کاٹنے کی کام آئے گی یہ چھری اگر بچے نادان کے ہاتھ میں دے دی جائے یہی بچہ باپ کا گلا نہیں کاٹے گا یہی بچہ کیا خود اپنا گلا نہیں کاٹ لے گا یہ قرآن اور یہ حدیث یقیناً عزت والی چیز ہے یقیناً معزت والی چیز ہے لیکن کیا لوگ اس کے لائق بننا ضروری نہیں ہے ہر حرام خور قرآن کو سمجھنے لگے گا ہر حرام خور حدیث کو سمجھنے لگے گا ہر حرام خور امام ابو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو گالی دے گا امام مالک کو گالی دے گا ضرورت نہیں جی تمہاری تخلیق کرنے کی ہمیں جو نماز سمجھ میں آئے گی ہمیں ٹائی جو سمجھ میں آئے گی ہمیں جو کوٹ سمجھ میں آئے گا ہمیں جو عرب کا جبا سمجھ میں آئے گا ہمیں جو دو پلی کی ٹوپی سمجھ میں آئے گی ہمیں زیب ذوالفقار کا ماما ہماری مرضی دیکھو قرآن اور حدیث وہ ہے کہ اللہ تبارک تہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حمد و سلاد کے بعد اسی حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان اللہ یرف و بحاد الکتاب اقوام اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ قوموں کو بلند کرے گا کون جو علماء کو پوچھ پوچھ کر پس الو اہل ذکری انکن تم تعلمون اگر معلوم نہیں تو پوچھو ذاکر نائک کروڑ مرتبہ اس دنیا کے اندر اپنی ماں کے کوک سے جنم لے اور اس جیسے کروڑوں ستاروں جیسے آسمان سے زمین پر گر جائے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ صحابہ کرام کے پسینے کے قطرے کو یہ لگ سکتے ہیں کیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ تم امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان میں کون برکت والا ہے ان میں کون فضیلت والا ہے اس میں کیا مقام ہے میرے نے پیر رحمت اللہ علیہ نے پروایا کہ تم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بارے میں اس لیے سوال کرتے ہو ان دونوں کی جنگ ہوئی تھی ان دونوں کے اندر نظریات کا اختلاف تھا ان دونوں کے اندر اشتہاد کا اختلاف تھا اس لیے تم اپنے دل میں کینا اور کبٹ اور سیاہی رکھ کر تم سوال کرتے ہو کو سوچو اور کان کھول کر سن لو خبردار میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے اس گھوڑے کی ناک سے جو ریت آتی ہے پوری دنیا اختاب ابدال سے بھر جائے ایمان سے بھر جائے امیر معاویہ کے چپل اور جوتے کا مقابلہ دور کی بات اس گھوڑے کے ریت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آج یہ کہتا ہے حضرت عمر کو علم نہیں تھا صحابہ کو علم نہیں تھا جو آدمی جو حدیث لیا وہ اپنے گاؤں کے اندر چلا گیا استغفر اللہ گھمن کے اندر تکبر کے اندر اس علم کے دریا میں گوتا مار کر انانیت کے اندر مبتلا ہو کر وہ نہیں سوچتا تھا کہ کس کے بارے میں وہ کیا بول رہا ہے کس کے بارے میں کیا گستاخی کر رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر آخا نے فرمایا سیدہ شباب الجنت الحسن والحسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس نے کہا کہ کربلا کی سرزمین کے اندر جو ماری کا پیش آیا حسین اپنی ذات کے لیے لڑ رہے تھے پورے بامبئی کے اندر فساد ہو گیا خون خرابہ ہونے کے قریب تھا گرفتاری کا وارنٹ نکل چکا تھا بھیڑوں چماروں کے سامنے جا کر اس نے کلمہ پڑا اور معافی نامہ دیا اس جنگ کو اس نے دنیا کی جنگ بتائی اور یہ جنگ وہ تھی جو اسلامی جنگ تھی یہ جنگ وہ تھی جو اسلام کے بول والے کے لیے حق کے بول والے کے لیے تھی اس نے وہ کام کیا جو امریکہ سو سال کے اندر نہ کر سکا امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے عوام کا نیٹ ورک علما سے توڑنا چاہتا ہے عوام کا نیٹ ورک مدارس سے توڑنا چاہتا ہے عوام کا نیٹ ورک اولیاء اللہ سے توڑنا چاہتا ہے عوام کا رشتہ خانخواہوں سے توڑنا چاہتا ہے امریکہ جانتا ہے یہودی کتا جانتا ہے عیسائی کتا جانتا ہے کہ لوگ اگر علماء سے جڑے رہیں گے ان کو حلال و حرام کی تمیز رہے گی یہ خدا کو منوانے کے طریقے جانیں گے یہ خدا کو راضی کرنے کے طریقے جانیں گے یہ خدا سے عذاب منگوانے کے طریقے جانیں گے ان کو کہیں کا نہ رکھو سب سے پہلے ان کو علم سے توڑو علماء سے توڑو صفا سے توڑو دار رقم سے توڑو صفا سے رشتہ ختم کرو مروا سے رشتہ ختم کرو حرمین سے رشتہ ختم کرو قرآن سے رشتہ ختم کرو اس کے لیے کیا اس نے نہیں کیا مصنوعی مسائل بنا کر ویب سائٹ اس نے کھولی کہ آپ ہمیں شریعت کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ کس ادارے سے جواب دیا جا رہا ہے وہاں پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے قادیانی بیٹھا ہوا ہے عیسائی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کا ایک جو ہے غلام بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے بیٹھ کر آپ کی نماز کا جواب دے رہا ہے دس مسلوں میں نو صحیح اور ایک غلط دے کر گمراہ کرتا ہے اب جب دیکھتا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ جسم سے خون نکلا وضو ٹوٹا نہیں تو کہا اس نے وضو ٹوٹا ہم نے عالم کو پوچھا اوکے ری خارج ہوئی وضو ٹوٹا نہیں کہا کہ ٹوٹا اب نو مسئلے بتا کر جب وہ ایمان بنا لیتا ہے یقین بنا لیتا ہے دسواں مسئلہ ہم نے یہ اس سے پوچھا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا سالن میں مرچ زیادہ ہو گیا شیطان مجھ پر سوار ہو گیا میں بے قابو ہو گیا اور میں نے طلاق کے تین پتھر اپنے بیوی کو مار دیے وہ کہتا ہے نو پرابلم کوئی مسئلہ نہیں اب یہ سوچتا ہے کہ میں نے وضو کا مسئلہ پوچھا عالم سے پوچھا تو کہا اوکے ٹھیک ہے میں نے غسل کا مسئلہ پوچھا عالم سے پوچھا اوکے ٹھیک ہے میں نے نماز میں بات کرنے کا مسئلہ پوچھا عالم سے پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب نو مسئلے صحیح تو نو مسلوں کی بنیاد پر اپنی جوڑوں کو حرام کے بچے پیدا کروانے کے لیے یہ لوگ اتنے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی جگہ پر بہت آسانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے نام پر اسلامک اسپیچز کے نام پر اسلامک اسکالر کے نام پر وہ یہ کام جو سو سال کے اندر یہودی عیسائی اور امریکی کتے نہ کر سکے وہ مٹھی بھر جو ہے اسٹیجوں سے اور کچھ وقفے کے اندر اس سے بڑے پیمانے پر اس نے کام کر دیا جو اس کی تحریک کے اندر وابستہ ہوتا ہے وہ جمعہ میں نہیں آتا ہے جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ خانقاہ میں نہیں جاتا ہے جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجتا ہے جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ دارالکتا سے سوال نہیں کرتا جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے وہ مستحد ہوتا ہے جو اس کی تحریک میں وابستہ ہوتا ہے ائمہ اللہ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے صحابہ کرام کو الیاز ہم جیسا عام انسان تصور کرنے لگتا ہے جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے فرشتوں کی توہین کرتا ہے جو اس کی تحریک سے وابستہ ہوتا ہے نبی کی زندگی کے دو حصے کرتا ہے ایک دنیا کی زندگی اور ایک دین کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں نافرمانی کو جائز قرار دیتا ہے بتائیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ ہاں، بتائیے کہ اس کے اسپیچ میں جو گیا وہ لوگ وہاں پر پردہ کروا رہے ہو ویڈیو کو منائی کر رہے ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور وہ جو ہے ہلکے لگا کر کلیم طیبہ کی تصحیح کر رہے ہو اتحیات کی تصحیح کر رہے ہو کہاں ہے اچھا ہماری مجلسوں کے اندر ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے مار ہے اگر میں کہوں کہ یہاں اگر ملا کی حکومت ہو جائے یہاں اگر عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کے فیصلے ہونے لگے میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ باپ کے نطفے سے پیدا ہو چکا ہوگا جو ساڑھے بارہ کے بعد آئے گا کوڑے نہیں لگیں گے اسے یہ تو میری مجبوری ہے میں کوڑے نہیں لگا سکتا یہ میری مجبوری ہے میں ان کی پیانٹ نہیں کھلوا سکتا ورنہ ان کی پیانٹیں کھلواتا میں کہ تم مرد مانے ہو ہجڑے نہیں ہو داڑھی مڑو ہمارے یہاں پھٹکار ہے گالیاں ہیں زجر ہے توبیخ ہے اور وہاں مشتحد بنتا ہے آدمی تو لوگ کہاں جانا پسند کریں گے صاحب ایک ہاسپٹل کے اندر جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے ریزلٹ کیا نکلتا ہے لیکن وہاں سر کو پھاڑا جا رہا ہے وہاں بڑی فیس لی جا رہی ہے وہاں آپریشن کیا جا رہا ہے وہاں مریض کو دیکھا دیکھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ایک ہاسپٹل ہے کہ وہاں آزادی ہے آپ لڑکی کی چوما لے لو آپ لڑکی سے پیار کر لو آپ ٹی وی دیکھ لو آپ ڈرامہ دیکھ لو آپ عشق لڑا لو آپ جو ہے گندے میل کر لو ایس ایم ایس کر لو اور جو چاہ تو نوجوان جو بھٹکا ہوا ہے جو جس کو شور نہیں ہے اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا وہ کہاں جائے گا کہے گا اس ہاسپٹل میں جاؤ میری ماں سے مل ملنے کے لیے پابندی میری بیوی سے ملنے کے لیے پابندی تو یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں عشق کا میدان کھلا ہوا ہے معاشقے کا میدان کھلا ہوا ہے آزادی کا میدان کھلا ہوا ہے داڑھی لباس کلچر تہذیب آئیڈینٹیفائی کلیما پڑھ لیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس نے کلیما پڑھا وہ جنت میں چلا گیا اب یہ یہ جبا کیا قرآن میں یہ اسلامک اسکالر پوچھتا ہے کہ یہ جبا جس کو مولوی لوگ بنائے ہوئے ہیں وقت کے پاپا فادر بنے ہوئے ہیں بتاؤ قرآن میں ہے نبی پہنتے تھے اس زمانے کے اندر وہ جبا تھا اس زمانے کے اندر یہ لباس ہے میں یہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے بھڑکیلا نام کماتا ہے میں غیروں کے پاس جاتا ہوں مجھے چرچ جانا پڑتا ہے گردوارا جانا پڑتا ہے آر ایس ایس کے لوگوں کے پاس بھاجپا کے لوگوں کے پاس تھانوں میں اور جیلوں میں جانا پڑتا ہے میں حضرت ذوالفقار صاحب کی اتنی بڑی پگڑی اور طالبان کا یہ بڑا جھولا اور ہاتھ کے اندر اتنی موٹی تصویر لے کر گیا تو وہ لوگ کیا بیزار نہیں ہوتے تعبیلات ہیں اور اس کے پاس ایک اپنی وہ تفسیر ہے جس تفسیر کے بارے میں آخا نے چودہ سو سال پہلے فرمایا من قال فی القرآن بھی تو مقدہ ہو مینار کہ جو آدمی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا اپنے خیال سے کرے گا اپنی پسند سے کرے گا تفسیر بعد میں کرے اور وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر پہلے بنا لے تو اب یہ کہتا ہے یہ جبا یہ جبا دکھاؤ قرآن میں کا ایسا کلی کا جبا ایسا دو کلی کی ٹوپی ایسا پانچ کلی کی ٹوپی مولانا ابرال حق صاحب کی خانخواہ کی الگ ٹوپی اور مسیح الامت کی الگ ٹوپی تھانہ بھون یہ کہاں ہیں ٹوپیاں شریعت نے آزادی دی ہے اور نوجوان کو کیا چاہیے آزادی قرآن کو سمجھنے کا حق اس کو کس نے دیا تو ڈاکٹر ہے کسی کتے پر اپنا ریسرچ کر کسی مرے ہوئے سور پر اپنی تحقیق کر اور کسی مریض کو گردہ دان دے اور تو خون دے تو اپنا کام کر بھائی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر تو مولوی نہیں ہے سب سے بڑی جنگ یہی ہے کہ اس کو اس پیشے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے دارلوم کراچی سے ایک مستفتی نے فتوا طلب کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کے بارے میں انہوں نے وہاں کے جمیع علماء جیسے کہ گانے کا فتوا آپ کے سامنے آیا انہوں نے یہی کہا کہ اس کی یہ فیلڈ ہے ہی نہیں میں بی ڈی ایس بس میں بیٹھ جاؤں کے ایس آر ٹی سی میں بیٹھ جاؤں ہائی جہاز میں بیٹھ جاؤں اور دیکھوں کہ پورا میں نے پیسنجر دیکھے اور میں نے ایئر اسٹاف کو دیکھا کہ کوئی مولوی نہیں کوئی مفتی نہیں اور پائلٹ کی طرف دیکھا کہ کوئی مولوی نہیں مفتی نہیں کیبن میں جا کر بیٹھ گیا جوتے پڑیں گے اور جیل میں نہ اور میں میں علامہ ہوں میں مفتی ہوں مجھے امام آسم کوفی کی قرآت آتی ہے میرے سینے کے اندر کلام پاک کے تیر ارے چل ہوگا تو پائلٹ ہے تو اتارٹی ہے قانون گھر میں ہم لائر بن سکتے ہیں ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں اتارٹی بھی کس نے یہ سترہ بارہ علوم جو کلام پاک کے لیے لازم ہمارے علماء نے قرار دیے دن رات کی محنتیں کر کر بلکہ یہ گندا لفظ بھی سمجھے جھت مار کر سینکڑوں کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر سمندر کا سفر کر کر جنگلوں کا سفر کر کر ایک ایک حدیث پاتے تھے جا کر انہوں نے قرآن کو بیان کیا تب جا کر انہوں نے حدیث کو بیان کیا پھر بھی ڈرا کرتے تھے اللہ معاف ہر مفتی فتوا لکھنے کے بعد لکھتا ہے واللہ عالم و مجھے معلوم نہیں سب مجھے جتنا معلوم تھا میں نے اس کو نقل کر دیا یہ اس لائن کا آدمی نہیں یہ جبا کا بیان کرے گا اماما کیا بیان کرے گا قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا خیر مسلمانوں کو لباس کیسے پہننا چاہیے پر یہ نہیں کہا کہ یہ جبا یہ نہیں کہا کہ عرب کا توپ یہ نہیں کہا کہ طالبان کا پٹھانی لباس یہ نہیں کہا کہ شیخ ذوالفقار کا امامہ یہ نہیں کہا کہ مولانا طلحہ صاحب کی لاٹھی کلام پاک میں سمندر سے زیادہ وسط ہے کلام پاک نے کہا وہ لباس دالی کا خیر کہ تخوے کا جو لباس ہے یہ مومنوں کو اپنانا چاہیے ذاکر نائک اسٹیج کے اوپر ایک مدرسے کے فارغ طالب علم کو جھبا رکھ کر اماما رکھ کر شیخ طلحہ صاحب کی لاٹھی رکھ کر اور تجھے ٹائی پلوا کر اور باٹا کا جوت جو جوتا پہنا کر اور کراف کروا کر اور سوٹ جو ہے جہیز کا پہنا کر ایک اندھے کو پوچھو تو وہ کہہ دے گا کہ تخوے کا لباس یہ ہے یہ چماروں کا لباس انگریزوں کا لباس قرآن نے یقیناً نہیں کہا یہ جبا یہ ٹوپی اور عموماً یہ عربی کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ اردو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ بابا جانا کا والن فہدا زال اس کے معنی آتے ہیں اردو کے اندر ہدایت سے ہٹا ہوا لیکن جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں راستے سے ہٹا ہوا ہدایت سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہدایت سے ہٹے ہوئے نہیں تھے زم زال نون بے انا فتح نہ لک فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما خارا اللہ نے آپ کے لیے فتح مبین کی کامیابی دی کیوں تاکہ آپ کے زم کو زم کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو گنا لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ اگر منسوب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ولو بل بالفر بھی آپ سے بھول صادر ہو جائے گنا کا لفظ آپ کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتے اب اگر ہم ذاکر نائی کی مجلس میں بیٹھ کر مشتحد ہو گئے مفسر ہو گئے مترجم ہو گئے ہم نے مدرسے کی ہوا نہیں کھائی ہم نے بلاغت نہیں پڑھی ہم نے گرامر نہیں پڑھا ہم نے کلام پاک کے اصول اور ضوابط اور نبی کے آداب کو پڑھا نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا یہی ترجمہ کرنے لگیں گے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہا ہے کہ کوٹ پہن کر پتلون پہن کر ٹائی لگا کر وہ کہتا ہے کہ شریعت میں لباس کی کوئی قید نہیں ہے جبکہ قرآن نے کہا کہ بلیباس تک وادالی کا خیر اب اگر عربی خطبے کے بعد ولو بل فرض میں نماز نہ پڑھا سکو کسی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی وضو کا تخاض انسان ہے ہو گیا اگر کوئی آدمی مسلح پر ٹوپی کے بغیر انگریزی کراپ رکھ کر عیسائی ٹائی لگا کر کوٹ پہن کر پاجامہ ٹکنے سے نیچے پیانٹ پہن کر بل باٹم پہن کر اس زمانے کے اندر اگر کوئی اس مسلح کو سنبھالے گا کیا کوئی برداشت کرے گا کیوں صاحب قرآن میں ہے کیا جبا پہن کو نماز پڑھانا کر کو تو لوگ کہتے ہیں یہ متقیوں کا لباس ہے اور قرآن نے کہا وہ لباس کا خیر اب رہی بات ذاکر صاحب آپ کیا جاتے ہیں غیروں کے پاس اسلام لے کر دعوت و تبلیغ لے کر وہ تو میں آپ کو پوسٹ مارٹم کروں گا میں تو آپ کو بتاؤں گا یہ کتنا بڑا ناٹک ہے اور کتنا بڑا ڈرامہ ہے اور امت کو کہے کہ یہ اس نام سے بے وقوف بنا کر لاکھوں روپے زکات وصول کر رہا ہے اس سے بڑے پیمانے پر حضرت شیخ ذوالفقار صاحب حضرت مولانا کلیم الرحمان سجاد صاحب حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ جنگلوں میں وہ لوگ جو جسم پر کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے ان تک پہنچ کر انہوں نے انسانیت کا پیغام پہنچایا اور اسلام کا پیغام اور آقا کی شرم حیا کا پیغام پہنچایا یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ تبلا مار کر سارنگی بجا کر ڈھول پیٹ کر اور اپنے نام کا چینل بنا کر نہیں خاموش کام کر رہے ہیں دنیا کی دنیا بدل رہی ہے ہزاروں انجینئر تائب ہو چکے ہیں سینکڑوں ایئر ہوسٹس جنت کی سند لے چکے ہیں ہزاروں رنڈیاں تائب ہو چکی ہیں لاکھوں وہ لوگ جو اسلام مسلمان کے کل دشمن تھے اور جو جنہوں نے مسجدوں کی دھانے کی قسمیں کھائی تھیں آج وہ جماعتیں بنا کر اپنے لوگوں کے اندر جا کر دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں کوئی چنل نہیں کوئی ڈھنڈورا نہیں ہے را صاحب کیا ان کے لباس بدل گئے مولانا کلیم صدیقی کا لباس بدل گیا مولانا خلیل الرحمان سجاد کا لباس بدل گیا ارے آج کا کافر تو بزدل ہے بزدل ہجڑا کافر ہے نبی کے زمانے کا جو کافر تھا وہ اپنے کفر میں پختہ تھا اپنے کفر کے اندر پہاڑ تھا پہاڑ اسے حکومت دو ٹکرا دیتا تھا آج باپ کانگریس میں تو بیٹا بی جے پی میں ہوتا ہے آج ایک بھائی بی جے پی میں ہوتا ہے تو دوسرا جنتا دل میں ہوتا ہے ایمان کا سودا دھرم کا سودا آج روپیوں میں ہو رہا ہے وہاں جان جاتی تھی ابو جہل کی منڈی اڑائی جاتی تھی ابو لہب کے جسم میں اچھا نام کا بیماری آ جاتی تھی ادبا اور شیبا کو خدا کا قہر آ جاتا تھا فرعون ڈوبتا تھا کرتا تھا لیکن اپنی فرونیت پر وہ قائم تھا قارون اپنی قارونیت پر قائم تھا ابو جہل اپنی جہالت پر قائم تھا وہ مضبوط تھے آج کے کافروں کی طرح ہجڑے نہیں تھے خود پوجا کی بیزار ہو گئے لے جا کر پانی میں بھگوان کو ڈبو دیا ایسا نہیں کرتے تھے پکے تھے کفر میں پکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے یا دائی بن کر ان کے پاس جاتے تھے بتاؤ گئے نہیں گئے کاس کے میلے میں گئے اللہ کے نبی طائف میں گئے جو جب تائف میں گئے تو تائف کا یونیفارم پہن لیا نبی نے اکاس کے میلے میں گئے تو اکاس کا میلہ کا یونیفارم پہن لیا ابو جہل کے گھر گئے تو ابو جہل کا یونیفارم پہن لیا نبی نے کبھی اپنے کلچر کو بدلا نبی نے کبھی اپنے لباس کو بدلا اس زمانے کے ٹھیک کٹر اسلام مسلمان دشمن کہ اللہ کا نام اگر ان کے سامنے لیا جائے توحید اور رسالت کا نام ان کے سامنے لیا جائے لگتا تھا کہ کھولتی ہوئی آسیٹ کے اندر ان کو ڈبویا جا رہا ہے ایسے کافر اور ایسے لوگوں کے پاس حضرات صحابہ کرام افریقہ گئے حضرات صحابہ کرام مصر گئے حضرات صحابہ کرام جو ہے کئی ممالک کے اندر گئے تو حبشہ گئے تو کیا وہاں جا کر انہوں نے مقامی لباس اور مقامی کلچر اور مقامی یونیفارم کو اپنا لیا یہ کون سا طریقہ ہے ذاکر صاحب یہ آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کے دل میں عیسائیت کی محبت ہے آپ کے دل میں یہودیت کی محبت ہے اسی لیے بار بار آپ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں بار بار آپ انجیل کا حوالہ دیتے ہیں یہی وہ بائبل اور انجیل تھی کہ حضرت عمر فاروق جب پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو چکا تھا آج بار بار ریفر کرنا اور بار بار اس کا حوالہ دینا کیا تم کیا چاہتے ہو تم کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بائبل کی انسیت پیدا ہو جائے انجیل کی انسیت پیدا ہو جائے یہی ہے راز کہ علماء کی محفلوں میں نہیں آتے اور لوگ جوک در جوک لڑکیوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں مکڑے دیکھنے کو ملتے ہیں اور میڈیا میں ہماری تصویریں آتی ہیں ٹی وی کے اندر ہماری شکلیں آتی ہیں داڑھی پر بات نہیں لباس پر بات نہیں نماز پر بات نہیں کبھی آپ نے پوری زندگی کے اندر نماز کی فرضیت اور بے نمازی کو گالیاں دیتے ہوئے سنا داڑھی کے بارے میں فضیلت اور داڑھی منانے والوں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے انگریزی کلچر کی مخالفت اور دینی شاعر کو اپنانے کی بس اپنے کچھ ٹوٹ کے ہیں کچھ جملے ہیں کہ ایک سانس کے اندر کیسے ہیں Bible page number two volume number three انجیل بائبل فلاں پلا اور جو ہے وہ وید اور یہ اب لوگ تالیاں پیٹ رہے اور صاف کیا ہے یہ تو توتے کو سکھاؤ تو کہے گا آپ توتے کو سکھاؤ تو کہے گا اب رہی یہ بات کہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامد برکات ہوں انشاءاللہ ان شاء اللہ ہندوستان ممکن ہے کہ حضرت کی تشریف آوری ہوگی اللہ کی آمد کو قبول فرمائے اللہ علیہ کے وسائل آسان فرمائے اللہ والے آئیں گے رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی نہوست کے سائے جو ہوں گے وہ چھٹیں گے ان اولیاء کرام کے آنے سے حضرت مولانا تخی عثمانی صاحب قریب میں تشویر لائے تھے نمونے اسلاف ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہیں اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے آپ کو نوازا تھا فقہ میں چلتے لگتا کے وقت کے ابو حنیفہ ہیں سیاست میں چلتے لگتا کے وقت کے سب سے بڑے آپ سیاست دان ہیں معاشیات میں چلتے وقت کے سب سے بڑے اکنامکس کے ماہر ہیں خانخواہ پر بات کرتے لگتا کے وقت کے سب سے بڑے صوفی قلندر باسفار بڑی صلاحیت اور پاکستان کے چیف جسٹس بھی آپ رہ چکے ہیں لیکن حضرت یہاں سے واپسی کے بعد حضرت نے سفر نامہ لکھا اس سفر نامے کے اندر حضرت نے لکھا کہ ہندوستان کے آنے میں مجھے قانونی اتنی رکاوٹیں پیش آئی اور اتنی محنتیں کرنی پڑی کہ میں دنیا کے پانچ مرتبہ چکر لگا لے سکتا تھا لیکن ہندوستان کو آنا اتنا مشکل تھا یہاں کی جو اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں ہیں یہاں کی فرقہ پرت جو تنظیمیں ہیں ان کی نگاہ ہے نائن بلاک پر نگاہ ہے یہاں کی مقتدیوں پر نگاہ ہے ہر آنے والے پر ہر جانے والے پر ہر کہنے والے پر ہر تحریک چلانے والے پر ایسا نہیں کہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ماحول میں بامبے جیسے ٹھاکرے کی سرزمین کے اندر اور اسلام مسلمان دشمن ہندوستان کے اندر جتنے وہاں پر بستے ہیں شاید ہندوستان کے کسی علاقے میں اور رہتے ہوں ایسی سرزمین کے اندر آپ بھرے مجمے میں میڈیا کے سامنے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ لوگ وہی تنا سید خلون نفی دین اللہ عباجا کی تفصیل بن رہے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ٹھاکرے صاحب آپ کچھ نہیں کہہ رہے راج ٹھاکرے جو بھتیجا ہے بیٹا ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے بی جے پی کے بڑے بڑے سورما وہاں رہتے ہیں اڈوانی کا مکان وہی ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے ایک بابری مسجد کی بھنک کے بارے میں تو گاڑیاں منگلور کی سرزمین کے اندر آگ اگلتا ہے اور یہاں یہ کلم کھلا ویدوں کے بارے میں بائبل کے بارے میں انجیل کے بارے میں ہندو مت کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں رامائن کے بارے میں اور غیر قوموں کے بارے میں بل نہ کھانے والوں کے بارے میں کلم کھلا کہہ رہا ہے آج تک کوئی اعتراض آیا بتائیے کیا ہے یہ سازش یہ کیا ہے اندرونی تال میل یا ایک ان کی کرامت ہے بزرگی ہے ہندوستان کے اندر آپ دین کا کام کریں اعلائے کلیمت اللہ کا کام کریں آپ جذبے جہاد ہاتھ بیدار کریں آپ یہاں اسلامی نظام قائم کرنے کی فکریں کریں یہ آپ بچ جائیں ہو نہیں سکتا یہ بچے ہوئے کیوں ہیں صاحب کبھی کسی اخبار کے اندر کبھی پروین تگاڑیا نے کبھی آر ایس ایس کے لیڈر نے کبھی اڈوانی نے اور کبھی راج ٹھاک ایک لفظ نہیں بلکہ ان کی مجلسوں میں آتے ہیں وہ ان کی زندگی کا مقصد ہندوتوا ملک بنانا ہے اور یہ ہندو کو مسلمان بنا رہا ہے یہاں اندازہ لگا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے جو وہ علماء سمجھ سکتے ہیں یہ وہ ہے جو دیکھنے میں نہیں آتا ہم نے مرکز المعارف کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ کیا راز ہے اس دال میں جو سیاہی ہے یہ کالاپن ہے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی جو یہ ہوتی ہے مجلس یہ سب پوری ریڈی میٹ ہوتی ہے دو بجے سے ساڑھے چار بجے تک ان کا جو سیشن ہوتا ہے یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے ایک پورا جو ہے کمپیوٹرائز پروگرام ہوتا ہے کہ پہلے قرات ہوگی بعد میں انگریزی میں قرات کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد فلاں عنوان پر انہی حوالوں کے ساتھ کہ فلاں کتاب میں یہ ہے فلاں کتاب میں یہ ہے جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ توریت مٹ چکی ہے ہے نہیں توریت حیثیت پر مٹ چکی ہے انجیل مٹ چکی ہے ویدوں کی تعلیمات مٹ چکی ہیں رامائن مہا بھارت فرضی ہے جب یہ چیز ہی ڈپلیکیٹ ہے آئی ایس سی مارک نہیں تو پھر ان سے استفادے کی کیا ضرورت ہے پھر ان سے مواد لینا ان کا ریفر کرنا ارے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جس کتاب کو پر پابندی لگا دی اسلام نے بائبل پر پابندی لگا دی کہاں کے منسوخ ہے اسلام نے انجیل پر پابندی لگا دی کہاں کے منسوخ ہے اسلام نے رامائن مہا بھارت پر پابندی لگا دی کہا کہ منسوخ ہے اور کہا ان حکم للہ اب جو چلے گا وہ میرا قانون چلے گا اب جو چلے گا وہ میری کتاب چلے گی تفیق ممرئین لن تزلو ماتم سک تما کتاب اللہ ہی و سنتی ان کی تقریر کے اندر ان کے لیکچر کے اندر قرآن و حدیث کے حوالے کم اور وہ کتاب جسے اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی اور وہ کتاب جو اللہ کے نبی جسے دیکھ کر چہرے کو سرخ کر لیا تھا اور حضرت عمر نے فرمایا تھا رضیت تو ربا وبی اسلامی دینا وبی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کے اوپر لیکچر کیوں ہوتا ہے اس پر زور کیوں ہوتا ہے اس پر دباؤ کیوں ہوتا ہے اس کے حوالے کیوں دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے جس کے اندر نوجوان دھڑا دھڑ ایمان کو قبول کرتے ہیں اس میں گوڑ انگریز ہوتا ہے اور ایک کالا شیڈیول کاسٹ کا ہوتا ہے اس کو پوچھا جاتا ہے کیوں تو کہتے ہیں کہ ذاکر نائی کی تقریروں کو سن کر اب جو ہے مجھے اسلام کی حقانیت کا پتہ لگ گیا اسلام کی سچائی کا پتہ لگ گیا بات یہ ہے کہتے ہیں انہی کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو تیار کر کر امپریشن میڈیا پر ڈالنے کے لیے عالم اسلام سے چندہ وصول کرنے کے لیے امام حرم جو مکے سے آئے ہیں مدینہ طیبہ سے آئے ہیں وہ رپورٹ جا کر دیں کہ ان کی مجلس میں بارہ بارہ چودہ چودہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ریڈی میڈ اب یہ بیٹھے ہوئے پانی دینے والے اب میں نے ان سے کہا کہ تم اچانک کھڑے ہو جانا جب سیشن ہوگا تو کہنا کہ میں آپ کی تقریر سے متاثر یہ پہلے سے بنا بنا مسلمان ہیں وہ پہلی سے بنا بنائی مسلمان اسی لیے یہ راز انہوں نے ٹھاکرے کو دے دیا یہ راز انہوں نے راج ٹھاکرے کو دے دیا بی ایچ پی کو دے دیا وہ الجھتے بھی نہیں وہ گھر جو ہے وہ راز جانتے ہیں کہ یہ بے وقوف بنا رہا ہے ایسے اور ذاکر نائک پیدا ہونے دو حضرت مولانا تقی عثمانی زندگی کے اس موڑ پر آ چکے ہیں کہ اب دہشت گردی کرنا چاہیں وہ یعنی کسی جہادی تنظیم میں داخل ہونا چاہیں انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک پڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے ایک عشق و معاشقے کا مرحلہ ہوتا ہے ایک نوکری کا مرحلہ ہوتا ہے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد نانا دادا بن کر نواسوں کے پوتروں کے ساتھ کھیلنے کا مرحلہ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی کے الگ الگ اسٹیج ہیں بوڑھا ہو کر وہ جوانی کا عشق لڑائے خال خال ہوتا ہے عام طور سے نہیں ہوتا ریٹائرمنٹ کی زندگی کے اندر وہ پھر بچپنے کا دور میں چلا جائے وہ نہیں ہو سکتا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زندگی کے اس اسٹیج پر جا چکے ہیں کہ لاکھوں مرتبہ لاکھوں جذبے جہاد کے انجیکشن دینے کے بعد بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے وہ حضرت کو یہاں آنے کے لیے اتنی تکالیف اور یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک علامہ مفتی اعظم یہ بڑا دھڑ بڑا دھڑ ہر آئے دن بیس ٹی وی کے کیمرے سامنے رکھ کر C N N B B C Aaj Tak Zee ٹی وی کیمرے رکھ کر سینکڑوں لوگوں کو عیسائیوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور تقی عثمانی کو اور پھر ذوالفقار کو ہندوستان میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں وہ کہ کرنا چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آج تک ان کو کسی نے اس تعصب والے ملک میں اس فرقہ پرست ملک میں جہاں اذانوں پر نگاہ ہے جہاں مسجدوں پر نگاہ ہے جہاں داڑیوں پر نگاہ ہے جہاں تقریباً دس لاکھ کے قریب نوجوان دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہے ہیں دس لاکھ پانچ لاکھ کے قریب عورتیں بے وزی کی زندگی پندرہ لاکھ بچے یتیمی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں نوکری نہیں ملتی مکان نہیں ملتا کارخانہ نہیں ملتا اور یہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ مسلمان بنا رہے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں صاحب اور کوئی آج تک کبھی سنا آج تک کسی اخبار کے اندر ان کے تعلق سے کچھ کہتے ہوئے سنا کیا ہے یہ یہی دال کا کالا پن ہے کہ انہوں نے ان کو بتا دیا مجھے بے وقوف بنانا ہے مجھے لوگوں سے چندہ لینا ہے حصہ چاہے لے لو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور اس الٹا الٹا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور یہودیوں سے اہل کتاب سے چھیڑ چھاڑ کی تو ان کے اندر یہ تھا کہ وہ کتاب ہی ان کی کھوکھ لی ان کے علماء بھی کھوکھ لے جیسے کلام پاک کا حافظ آج چپے چپے میں ہے ہے نہیں حدیث کے حفاظ ہیں اس زمانے کے اندر حدیث کے محافظین ہیں اس زمانے کے اندر الحمدللہ للہ سم حدیث بہت بڑا فن ہے اسماء رجال کا فن جانے ناسخ کو جانے منسوخ کو جانے پہلے زمان وہ سب آپ غیر مخلدوں کے بیان میں سن چکے ہیں بہت بڑا فن ہے لیکن بائبل کا حافظ نہیں ملے گا رامائن کا حافظ نہیں ملے گا وید کا حافظ نہیں ملے گا یہ کم وقت ان کو الجھا کر ان کو چھیڑ کر ان کی کتابوں کو اہمیت دے کر ان کی کتابوں کے ریفرنس بیان کر کر ان کی کتابوں کے حوالے دے کر اب ان کے پنڈت اپنے مدرسے ہمارے مدرسوں کی طرح کھولنا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کافر مسلمان تو نہیں ہوا کوئی مسلمان متقی تو نہیں ہوا کوئی بے نمازی نمازی تو نہیں ہوا ریاکشن ہوا کیا ریاکشن ہوا کہ باطل کفر والے یہودی اور عیسائیت کی طاقتیں جو دنیا پر برا کرتی تھی وہ دھرم صرف ایک رسم پورا کرنے کے لیے تھا عیسائی اپنے چرچ کو سنڈے سنڈے جاتا تھا اور ہندو اپنی مندر کو صرف جو ہے وہ امباب جاتا تھا یا شیعتری جاتا تھا انہوں نے اس کو چھیڑا انہوں نے اس کو اکسایا انہوں نے ان کے دھرم کی کتابوں کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جگہ جگہ ان کے مدارس قائم ہو گئے جگہ جگہ ان کے اسکالر بن گئے اب ان کی کوششیں یہ تو ہو نہیں سکتا قیامت تک کہ وہ اپنی کتابوں کے حافظ ہو جائیں لیکن اس تحریک کو اجاگر وہ اپنی موت آپ پر جاتا تھا گردن کٹ چکی تھی مرغے کی بھڑک رہا تھا کچھ دیر کے اندر ٹھنڈا ہو جاتا تھا لیکن یہ جا کر اس کو اکسایا تو اس نے سرجری کی اور اس نے اپنی روح کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی مرے ہوئے مردہ مذہبوں کے اندر الٹا اس نے یہ کام کیا کہ اس نے جان ڈالنے کی کوشش کی ہندوستان کے اندر ہندو دھرم اور ہندوستان کے اندر باطل فرقے اور ہندوستان کے اندر باطل تہذیبیں آج جو پاور فل ہو رہی ہیں ہمارے بچپن کے اندر جو ہندو اپنے آپ میں شرم آتا تھا ہندو ہونے کے لیے اور مسلمان کے سامنے آج یہ کرتا مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر پھکواتا تھا ہاؤس کا پانی لیتا تھا ان سے دم کرواتا تھا مسجد کے سامنے چپل نکال کر جاتا تھا آج اس ملک کے اندر ہندو جو طاقتور ہوا پاور فل ہوا جہاں اور چیزیں ہوئی ان چیزوں کے اندر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کرامت تھی کہ اس مردہ قوم کے اندر انہوں نے اسے چھیڑ کر اس کے اندر جان پیدا کر دی یہ ہیں آپ کی کرامتیں اور یہ ہیں آپ کی بزرگیاں اور میں کہتا ہوں دس بستا آپ کے خاندان میں قبیلے میں سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی اس تحریک سے وابستہ ہو اور یاد رکھو یہ جو ملک ہے وکٹوریا کی نسل ہے انگریزی نسل غیر مخلدوں کی اللہ بریلوی بنا دے کسی کو اللہ رضا خانی کسی کو بنا دے یہ نہ بنائے یہ نہ بنائے وہ ایک نمبر کا گستاخ رسول ہو جاتا ہے ایک نمبر کا گستاخ قرآن اور ایک نمبر کا حدیث کا دشمن ہو جاتا ہے ہندوستان کے اندر پورے عالم کے اندر جتنے باطل فرقوں کو باطل پنے کو پنپنے کے لیے جگہ دی اللہ کی قسم یہ غیر مخلدوں کا پلیٹ فارم تھا غلام احمد قادیانی کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا حسین بٹالوی کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا سر سید احمد خان کو پلیٹ فارم ملا تو یہی ملا اور اسی طریقے سے یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے ہنفی تھا لیکن اس کو ان کاموں کے کرنے کے لیے حنفیت کی چار دیواری میں اور ہنفیت کے قلعے میں اس کو آزادی نہیں تھی اس لیے اس نے چھانگ لگا کر غیر مقلدیت کے گرون میں جا کر پڑا اب وہاں آزادی ہے مادر پدر آزادی ہے اب وہ کہتا ہے یہاں مانو یہاں مانو نماز پڑھو زور سے بولو آہستہ بولو نماز پڑھو آمین کہو نہ کہو نماز پڑھو امام کے پیچھے پڑھو نہ پڑھو اب وہ میدان ملا اور یاد رکھو اللہ کا عذاب اللہ کا قہر اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں علماء کی اور اہل علم کی اور نبی کے بارشوں کی اور نبی کے جانشنوں کی اگر آپ نے توہین کی نماز چھوٹ جائے قدا ہو سکتی ہے داڑھی من جائے کل داڑھی آ سکتی ہے رمضان میں روزہ چھوٹ جائے کل رکھ سکتے ہیں لباس غیر اسلامی ہو اسے جلا سکتے ہیں کل جبا پہن سکتے ہیں میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو اس تحریک کے اندر جو جاتا ہے وہ علماء کا دشمن بنتا ہے اہل علم کا دشمن بنتا ہے دین کا دشمن بنتا ہے مدارس کا دشمن بنتا ہے خانخواہ کا دشمن بنتا ہے اور اس کے جہنمی ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ نبی کے جانشینوں کا وہ دشمن ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر جو پنجاب علاقے کا گورنر تھا پاکستان کے اندر اللہ ایسے نمونے دکھاتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عورت نے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی آسیمہ جہانگیر یا آسیا بھی جس کا نام تھا اس نے گستاخی کی اللہ جنرل ضیاء کی قبر کو نور سے منور فرمائے کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے یہ حرام زادہ امریکہ تھا جس نے جنرل ضیاء کو جامع شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا اور آج تک اس کی جو ہے شہادت اور قتل کی گتی نہیں سلجھ سکی وہ جانتا تھا کہ جنرل ضیاء جو حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بالواسطہ شاگرد ہے یہی وہ جنرل جو ایک وقت جو ہے مسجد حرام کے اندر انہوں نے اذان بھی دی تھی اور وہاں کی انہوں نے صفائی بھی کی تھی اہل اللہ اولیاء اللہ سے ان کا گہرا تعلق تھا جاتے جاتے انہوں نے جو ہے ٹینس پر پابندی لگا دی اور جاتے جاتے عورتوں پر جو ہے لازم کر دیا انہوں نے اس زمانے کے اندر علماء کے مشورے سے ایک ایکٹ بنایا تھا ایک قانون کی دفعہ بنائی تھی کہ توہین رسالت کا مرتکب یعنی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا خدائی کا دعویٰ کرنے والا نبی کو گالیاں دینے والا اس کو سزا دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے اس کو سولی دے دی جائے زمانہ تھا اپنا میدان تھا انہوں نے الحمدللہ اس ایکٹ کو پاس کر دیا جب یہ آسیہ اور آسیمہ جہانگیر نے نبوت میں شان نبوت میں گستاخی کی تو ظاہر سی بات ہے ایک ملک میں کچھ اچھے بھی رہتے ہیں برے بھی رہتے ہیں یہ بے نظیر بھٹو کی جو پی پی پی پی تین پی پی ہے پیپلز پارٹی کیا ہے وہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے آسیا کے حمایت میں نہ نہ امریکہ دباؤ ڈال رہا تھا اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ ڈراؤن حملے سے جو لاکھوں شہید ہو گئے امریکہ کو اس کو فکر نہیں جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ایسے ملک کے اندر جس ملک کے اندر گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے امریکہ کی رحم دلی امریکہ کی ہمدردی امریکہ کی مخالف دہشت گردی حمیت جاگ اٹھی ہزاروں لوگ لوگ جو ہے روز مر رہے ہیں ڈراؤن آتا ہے دھڑا دھڑ حملے کرتا ہے پچھلے ہفتے ہمارے تین اللہ والے جس کے اندر ایک شادی شدہ بزرگ تھے اور ان کی چار سالہ بچی ان کی انگلی کو پکڑی ہوئی تھی اسی حالت کے اندر ان ظالموں نے ان کو شہید کر دیا تین علماء پچھلے جو ہے ہفتے شہید کر دیے گئے اور مسجدوں کے اندر اپنے قیدیوں کو اسلامی لباس پہنا کر ریموٹ کنٹرول سے اعتکراف کرنے والوں کے درمیان درمیان بمباری کرتا ہے جمعہ کے دن کرتا ہے لنگا لاچ ناچ رہا ہے ایک عورت کے بارے میں ہمدردی جاگ گئی اس لیے کہ وہ عورت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی تھی بدقسمتی کی بات ہے کان کھول کر سن لو اسے تم دھمکی سمجھو اسے تم وارننگ سمجھو یا ملا کی بڑبڑاہٹ سمجھو یا ایک مجنون کا دیا پن سمجھو لیکن کان کھول کر سن لو ورنہ کل تم پچھتاؤ گے عالم کی توہین مت کرنا عالم کی پگڑی مت اچھالنا اور کسی عالم کے پیچھے ہاتھ دھو کر جو پڑے گا اللہ زندگی کے اندر اس کا انجام بتائے گا جب یہ سلمان تاثیر امریکہ کے کہنے پر وہ بی کی کی اس تو پاکستان ملک کو بند کرایا ہمارے علماء نے اہل حق علماء نے مدارس بند ہوئے سڑکیں جام ہوئی چکا جام ہوا دکان بند ہوئے لاکھوں عاشقان رسول اشاق رسول میدان میں آئے اس کمینی عورت کو پھانسی دے دو اور اس کو قتل کر دو اس کے کتے کے حوالے کر دو لیکن یہ ظالم انسان سلمان تاثیر اپنے امریکہ کے نشے کے اندر بکتا رہا بھونکتا رہا نہ جی ہم تمہاری نہیں سنیں گے پورے علماء پورے نمازی پورے مدارس پورے اہل حق پورے اہل دیوبند اور پورے سنی اہل سنت وال جماعت ایک طرف اور یہ کمینہ اور بے نظیر بھٹو کی جماعت مٹھی بھر ایک طرف تھی لیکن مانا نے اور کہہ رہا تھا جگہ جگہ جا کر وہ لوگوں کو قید کروا رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ ممتاز قادری کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صدی کا وہ ہیرو ہے اس صدی کا وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کی جب طرفداری کی وہی محافظ کو اللہ نے موت کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے قاتل اس کو بنا دیا اور دھڑا دھڑ گولیاں لگائی میرے اللہ کی قسم یہ تو زندگی اور موت لکھی ہوئی ہے اگر ممتاز قادری مارتا بھی نہ وہ مر جاتا چھین سے مر جاتا اس لیے کہ دانا پانی ختم ہو چکا تھا لیکن اس جو ہے نبی کے گستاخ کی طرفداری کرنے والے کو اللہ بتانا تھا کہ دنیا میں تیری موت کچھ کتے سے بدتر اور سور سے بدتر ہونے والی ہے اس کی لاش تڑپتی رہی اس کی لاش سڑتی رہی مجھے اللہ کی قسم ابو لہب کا واقعہ یاد آ گیا کہ ابو لہب مرنے کے بعد ان کے بچوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا لوگوں کو جا کر علماء کو جا کر غریب موزنوں کو جا کر ان کے خاندان والوں نے لاکھوں روپے دی زمین دینا چاہا کھیت دینا چاہا پراپرٹی دینا چاہیے دیکھو چپکے سے دے دیں گے سلمان تاثیر یہ جو ہے ظالم کمینے کا تم نماز جنازہ پڑھا دو قربان جائے اہل حق علماء پر آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے پیشاب کے قطروں کی نوٹ پر ان جو ہے ان کمینوں کی مانگ کو ٹھکرا دیا ایک ملا نہیں پیدا ہوا ایک امام نہیں پیدا ہوا ایک مؤذن نہیں پیدا ہوا جو سلمان تاثر کے جسم کو ہاتھ لگاتا لاش کے اندر بدبو آنے لگی لاش کے اندر کیڑے آنے لگے آپ کو زی ٹی وی میں نہیں ملتا نا آپ کو نہیں ملتا نا سی این این میں آپ کو بی بی سی میں نہیں ملتا نا آپ کو نورانی محراب میں ملے گا اور تحقیق کرو جھوٹ ہو تو جو سزا وہ دینا کیڑے پڑنے لگے جسم میں تاپن پیدا ہو گیا جسم کے اندر بدبو پیدا ہو گیا یہ پبلیس پارٹی کا ایک کوئی نمازی ادنا درجے کا اسے ایک سادر میں لپیٹ کر چپکے سے نماز جنازہ پڑھایا اور ملٹری کی سیکورٹی کے اندر مٹی کے حوالے کر دیا گیا یہ ہے نبی کے گستاخ کا انجام اور یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کی طرف داری کرنے والے اور ایک طرف تمہارے علاقے کا پروین تگاڑیا کہتا ہے ہمیں مکے میں زمین چاہیے اگر تم ایودھیا کے اندر مسجد مانگتے ہو تو ہم تمہارے مکے میں جو ہے زمین مانگیں گے وار مسلمان تیری غیرت وار مسلمان تیری اسلامی حمیت کس کے باپ کی زمین ہے ایودھیا کی کس کے باپ کی زمین ہے کہ ہم بھکاری ہیں کہ ہم مسجد کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے مسائل میں لکھا ہوا ہے ایک ڈھیرا غیر کا لے کر ہم استنجا نہیں کر سکتے ہم غیروں کی زمین لے کر مسجد بنائیں گے یہ تمہارے باپ کی زمین نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں ہم بیکاری نہیں ہمارا ادھکار ہے ہمارا حق ہے تم نے حکومت کے بل بوتے پر طاقت کے بل بوتے پر آستھا کے بل بوتے پر تم جو ہے ہم ہم سے ہماری زمین کو تم نے چھینا ہے اور پھر کہتے ہو کہ مکے آ کر تو دیکھ ذرا گھس کر داخل ہو کر تو دیکھ پتا چلے گا کہ تیرا انجام کیا ہوگا کمینے ملون مردود کہیں کہ ہماری غیرت مر چکی ہے آپسی اختلافات آپسی جھگڑے آپسی مکتب فکر کچکنے والے یہود و نصارہ کے جو ہے نمائندے آج دعوت کے اسٹیج سے تبلیغ کے اسٹیج سے اور آج ممبر و محراب کے اسٹیج سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک پروین گاڑیاں آج ہمارے مکے مکرمہ پر لب کشائی کر رہا ہے اب تک کسی تنظیم کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا اب تک کسی مسلمان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا غیرت اور شرم اور حیا کا جنازہ نکل چکا ہے مسلمانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو ہم ناجائز کام نہیں کرتے اگر شریع اعتبار سے ثابت ہو جائے کہ یہ زمین مندر کی ہے اور بابری مسجد کی نہیں ہے تم دو گے بھی تو ہم نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہمارے نبی نے وہ نمونہ پیش کیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے تو زمین کو وہاں کے لوگوں نے مفت دینا چاہا نبی نے کہا کہ ہم مفت میں نہیں لیں گے پیسہ دے کر آپ نے خریدا تھا یہ ہمارے نبی کا اسوا ہے یہ ہمارے نبی کی تاریخ ہے یہ ہمارے نبی کا کیریکٹر ہے ہمارے پاس ظلم ہمارے پاس دہشت گردی روا نہیں ہے تو کمی ہے مکہ مکرمہ کے تعلق سے بابری مسجد کے تعلق سے لب کشائی کرتا ہے تاریخ کا تجھے علم نہیں ہے بہرحال یہ جو کتنا ہے اتنا خطرناک کتنا ہے اس کتنے کو آپ اور گہرائی میں جانے کے لیے اگلی جمعہ اور حاضر ہونا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کلام پاک کا سمجھنا یہ جو لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں غیر مخلف کتے انگریز ملک وکٹوریا کے بچے ارے دیکھو صاحب انگلش میں بخاری نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر یہ ہے مدارس کو تالا لگا دو اگر یہ دارلوم کو بند کر دو اگر یہ ہے جماعت کے چلک پھرک کو بند کر دو اگر یہ ہے مرکز نظام الدین پر تالا لگا دو کیا ضرورت ہے جب قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اللہ پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اس پیغمبر کو تائید کی سرزمین میں زخمی کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پیغمبر کی پیٹ پر اونٹ کی اوجڑی جڑی کیا اللہ کو پسند تھا پیغمبر کا کام کیا تھا کارخانہ لگانا کپڑے کی مل چلانا پیغمبر کا کام تھا کتاب کو سمجھانا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے آخا آئے جو آخا آئے تو اس آقا کے سمجھنے کا برابری کا تو بات کرتا ہے حضرت اقدس مولانا قاسم بھی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عیسائی نے سوال کیا حضرت کلام پاک کے اندر ہے انا و انا لہو لہا فون ہم نے انا کے معنی بے شک ہم نہنو کے معنی ہم نزلنا ہم نے اس کو اتارا ذکر ذکر کو نصیحت کو وہ اور ہم لہو اس کے لحافظین ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو عیسائی نے سوال کیا توریت کیا فلمی اسٹوری کا نام ہے انجیل کیا ڈرامے کا نام ہے توریت میں بھی تو خدا کے ذکر اور مواعظ ہیں انجیل کے اندر بھی تو ذکر اور مواعظ ہیں تو آپ کے قرآن میں جو آیت ہے انا نہ نزل ذکر و انا لہو لحافظون ہم نے ذکر کو اللہ یہ نہیں بولا انا نہ قرآرآنا یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ذکر ذکر تو توریت بھی ہے ذکر تو انجیل بھی ہے اور ذکر بائبل بھی ہے اور ذکر زبور بھی ہے ذکر وید بھی ہے ذکر رامائن مہا بھارت بھی ہے اس کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں تو اس کلام پاک کی آیت سے ثابت ہو گیا جیسا آپ کا قرآن محفوظ ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے ہماری توریت بھی محفوظ ہے ہماری بائبل بھی محفوظ ہے اس لیے کہ وہ ذکر ہے ذکر ہے نہیں ہے ذکر ہے اس میں کوئی برائی کا حکم نہیں دیا گیا شراب کی منائی ہے زنا کی منائی ہے بدکاری کی منائی ہے اسی کا نام تو ذکر ہے اب ڈاکٹر ذاکر کا فون لگ سکتا ہو تو فون کر کر پوچھو کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب ذکر وہ بھی ہے ذکر یہ بھی ہے اور عیسائی نے حضرت نانتوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا جب تک قرآن کا سیاہ و سبا اور جب تک قرآن کی گہرائی کا پتہ نہیں لگتا آج جو کتے بھونتے پھر رہے ہیں وہ لقبی سرنل قرآن ہم نے قرآن کو آسان کیا لو یہ قرآن آسان ہے اس کا جواب دو تو پوچھو آپ فون کر کر پوچھو میل کر کر پوچھو اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے نہ تو انشاءاللہ ہم ذاکر نائک کے تعلق سے اور حقائق اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور بتائیں گے کہ ذکر صرف قرآن کیوں ہے اور توریت بائبل انجیل کیوں نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق پر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالیٰ باطل فتنوں سے ہماری حفاظت پروائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین